سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے کہ وہ نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر دیں گے بس تم نماز کو اس کے وقت پر ادا کر لینا اور اس کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کو نفلی بنا لینا حدیث نمبر ایک ہزار اسی مسند احمد